سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے اور تسبیح کرنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برے کام سے روکنا صدقہ ہے اس طرح یہ امور سر انجام دے کر ان اعضا کا صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے اور ان تمام چیزوں سے دو رکتیں کفایت کرتی ہیں جو آدمی چاش کے وقت ادا کرتا ہے حدیث نمبر بائیس سو چون مسنت احمد